اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے